فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک عیش دیا سامعین کی سماعت عذاب دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا مگر قوم یونس کو اللہ نے معاف کر دیا سابقہ امتوں میں سے کوئی بھی امت ساری کی ساری ایمان نہیں لائی جس کی طرف ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے بلکہ آپ سے پہلے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول آیا ضرور اس کی تکذیب کی گئی یعنی اسے جھٹلا دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افسوس بندوں پر کہ رسول ان کے پاس آتا ہے اور اس کا مذاق اڑائے بغیر نہیں رہتے یا یہی کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے یا یہ کہ مجنون ہے جس کریا میں بھی ہمارا کوئی نبی پہنچا تو وہاں کے خوشحالوں نے یہی کہا کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے حدیث صحیح میں ہے کہ انبیاء میرے سامنے پیش کیے گئے کسی نبی کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں امتیوں کی تھیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک ہی آدمی تھا اور کسی نبی کے ساتھ دو آدمی اور کسی کے ساتھ تو ایک بھی نہیں پھر موسا علیہ السلام کی امت کی کثرت کا ذکر فرمایا پھر اپنی امت کی کثرت کا ذکر جس نے کہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا تھا غرض یہ کہ قوم یونس علیہ السلام کے سوا کسی ملک کی قوم سب کی سب ایمان نہیں لائی یونس علیہ السلام کی قوم اہل نینوا تھے ان کا ایمان عذاب دکھائی دینے کے بعد ڈر کی بنا پر تھا عذاب سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ کا نبی قوم کے اندر سے باہر نکل گیا تھا اب ان لوگوں کو سخت افسوس ہوا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اللہ تعالیٰ سے فریاد ازاری کی اپنے بچوں اور مویشیوں سب کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑے ہوئے کہ اللہ سے درخواست کی کہ جس عذاب کی نبی نے خبر دی ہے اور پھر ہم سے جدا ہو گئے ہیں اس کو دور فرما دیجئے اس وقت اللہ نے ان پر رحم کیا عذاب جو سامنے آ چکا تھا ہٹ گیا جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم یونس جب ایمان لے آئی تو حیات دنیاوی میں ان پر آیا ہوا عذاب ہم نے ہٹا لیا اور جیتے رہنے تک اس عذاب سے ہم نے انہیں بچا لیا مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا صرف دنیاوی عذاب ہٹایا یا عذاب آخرت بھی ہٹ گیا بعض کہتے ہیں کہ صرف دنیا کا عذاب کیونکہ آیت سے صرف اسی پر روشنی پڑتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا قول ہے کہ ہم نے نبی کو ایک لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تھا وہ ایمان لائے چنانچہ میعاد معینہ تک ہم نے انہیں مستفید فرمایا یہاں ایمان کا لفظ مطلق ہے بلا قید ہے اور مطلق ایمان تو عذاب اخروی سے نجات دینے والا ہوتا ہے واللہ عالم قطع رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عذاب آ چکنے کے بعد کوئی قوم ایمان لائے تو نہیں چھوڑا جاتا ہے لیکن جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور لوگ سمجھ گئے کہ اب عذاب سے نجات نہیں تو ان کے دلوں میں توبہ کے جذبات پیدا ہوئے انہوں نے خراب کپڑے پہن کر اپنے کو بدحال بنا لیا مویشیوں کا گروہ اور ان کے بچوں کا گروہ الگ الگ کیا اپنے ساتھ بچوں جانوروں تک کو لے گئے چالیس دن تک فریاد و زاری کی اللہ نے ان کے خلوص نیت اور توبہ کی صداقت کو دیکھ کر آ کھڑا ہوا عذاب ان پر سے ہٹا دیا قوم یونس ارد موصل میں نینوا کی رہنے والی تھی یہ روایت تفسیر میں جدید قبری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عن کانت کو حل کانت پڑھتے ہیں غرض یہ کہ یہ عذاب ان کے سروں پر اس طرح منڈلا رہا تھا جیسے تاریک رات میں بادل کے ٹکڑے یہ لوگ اپنے ایک عالم کے پاس گئے کہ ہمیں ایک دعا لکھ دیجئے کہ جس کی برکت سے عذاب ٹل جائے اس نے یہ دعا لکھ دی تھی یا حیو حین حی یا محی الموت یا الا انت یعنی اے زندہ اللہ آپ اس وقت سے زندہ ہیں جب کہ کوئی جاندار نہ تھا اور اے زندہ اللہ آپ مردوں کو زندگی بخشتے ہیں اور اے زندہ اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے آپ کی ذات کے چنانچہ عذاب ٹل گیا یہ تمام قصہ سورہ صافات میں انشاءاللہ اللہ تفصیل سے بیان ہوگا